کی تبدیلی کا ہے اس لیے کہ غازی ممتاز احمد قادری صاحب جنہوں نے گورنر پنجاب کو ایک گھناؤنے نے فیل کے بعد مشتعل ہو کر نہیں بلکہ استفسار کر کے جہنم واصل کیا تھا اب اس کے ساتھ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کیا معاملہ کرتا فقائے محترم اگر ہم غازی ممتاز احمد قادری صاحب کو دی جانے والی سزا اور برطانیہ عظما کے دور میں غازی علم الدین شہید کو دی جانے والی سزا کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ برطانیہ عزما کے دور میں قانون کا انداز اور تھا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون کا انداز جو تھا اس لیے یہ ایک بڑا اہم آئینی اور قانونی مسئلہ ہے کہ جب ایک شخص نے ایک قدم اٹھایا اس کے بعد قانون ہمیں کیا کہتا ہے اور غازی صاحب کو دی جانے والی سزا کے متعلق قوم کا رویہ کیا ہے اور قانون دانوں کا انداز کیا رفقائے محترم آج پاکستان کی پوری مستقبل کی کیفیت اس اہم قانونی مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کے آگے جب بھی جھکنے کا کردار ادا کیا امریکہ نے مزید آنکھیں نکال پہلی مرتبہ پاکستانی قوم میں کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ جمع ہو کر ایک فیصلہ دیا کہ ہم امریکہ کے کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقانی نیٹ ورک کے نام پر جس طرح سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا اب امریکہ نے ایک بہت بڑی چال چلتے ہوئے اپنے سرکاری موقف میں تبدیلی پیدا کر میرے محترم دوستو افغانستان کا مستقبل اور پاکستان میں سیاسی رخ ایک ہی چیز تھے پیدا ہو آج پاکستان کی سیاست قانون اور آئین کے اوپر چلتے ہوئے امریکہ کی بالادستی قبول نہ کرنے کا درس ہیں لیکن ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہاد کو اور جہادی تنظیموں کو ہم قانونی طور پر سرپرستی دیں گے تو پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے لیکن میرے محترم دوست یہ مرحلہ ہماری قومی تاریخ میں آخری مرتبہ آیا ہے اگر قوم نے ہمارے زو نے عارف واج پاکستان نے ہمارے تقاضوں کے مطابق موقف اختیار کیا تو پاکستان باقی رہے گا اور خاک میں بدہن اس کے بلاکس موقف اختیار کیا گیا ہے تو پاکستان باقی نہیں رہے اس لیے میرے محترم دوستو جیسے محمد ہو یا لشکر طیبہ ہو یا جو بھی ہماری جہادی تنظیمیں ہو ان کے افغانستان میں کردار کو اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ان کی جد و جہد کو ہمیں بطور پاکستانی سپورٹ کرنا ہو اور اگر یہ سپورٹ ہم نے بطور پاکستانی کے نہ کی تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان اس لیے میرے محترم دوست آج پاکستان کی سیاست اس مرحلے پر آ چکی ہے کہ اگر تو ہم جرت کے ساتھ کھڑے رہیں ہمارے یہاں مضبوط موقف اپنایا جائے تو انشاءاللہ پاکستان کی ریاست مستحکم ہو اس کے لیے پاکستان کی سیاست میں طالبان افغانستان کے ساتھ اپنے کردار اور اپنے رشتے کو سراہنے کی ضرورت آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ ان کے مخالفین دہشت جب ہم طالبان کو پاکستان کی سیاست کا ایک اہم جز قرار دے دیں گے اور طالبان افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا اس لیے میرے مخترم دوست اب جہاد کو عملی طور پر آگے بڑھانے کے لیے اور جہادی مزاج کو پوری عملی سیاست کا حصہ قرار دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہو اور اگر قوم آگے نہ بڑھی تو جیسے کراچی کے اندر سیاسی جماعتیں اپنے ونگز بناتی ہیں اس پوری قوم کو تلوار کے ساتھ اور اوزار کے ساتھ آگے بڑھ کر بہم لڑا لڑا کے ختم کر دیا جائے اس لیے میرے محترم دوستو ہماری جہادی تنظیموں نے گزشتہ بیس سالوں میں جو کردار ادا کیا ہے اس کو قومی سیاست میں آگے لا کر پوری سرپرستی دینے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کی بجائے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے مفادات کو کھل کر دو ٹوک انداز سے واضح کرنے کی ضرورت میرے محترم دوست آج غازی ممتاز احمد صاحب قادری کا معاملہ عدالت کے پیش نظر اور انشاءاللہ پاکستان کے قانونی ماہرین امت محمدیہ اللہ صاحب و و تسلیم کے سارے تقاضے پورے کر کے رہے اور جیسے ہماری عدالت نے اور تاریخی فیصلے دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان توہین رسالت کا ایسا شاندار فیصلہ کرے گی کہ رہتی دنیا تک یہ قانونی نظائر باقی میرے محترم دوست آپ کا ولولہ آپ کی جد و جہد اور ختم نبوت کانفرنسز میں زیادہ بڑی تعداد میں شرکت انشاءاللہ اس فیصلے کو عملا ممکن بنا اور اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے اور ختم نبوت کانفرنسز کے اندر ہم نے پوری دلچسپی نہ لے تو پھر پوری دنیا کی رائما ہمارے خلاف جا سکتے اس لیے جہاں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہاں ہمارے سیاسی عدل کا تقاضا اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ختم نبوت کے اجتماعات کو پورے ملک میں تسلسل تسلسل کے ساتھ برپا کیا جائے اور آپ سب کے سب اس میں شرکت فرمائیں جب تک کہ یہ فیصلہ ہو نہیں جاتا اور پوری دنیا اس کو مثبت فیصلہ قرار نہیں دے یہی یہی انداز قومی انداز اگر اپنایا جائے گا تو پاکستان باقی رہے گا وگرنہ پاکستان کے بقا کی کوئی صورت باقی میرے محترم دوست مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان کا مستقبل ختم نبوت کے ساتھ وابستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک کی ختم المرسلینی کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے آگے بڑھیں اور ختم نبوت کے قافلے کو اور کامیاب کریں اللہ کرے جیسے ہم ترپن میں کامیاب ہوئے چوہتر میں کامیاب ہوئے دو ہزار بارہ میں بھی ہم کامران ہوں ان الحمدللہ